الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا الله يا یا اللہ رات کا آخری پہر شروع ہے آسمان سے آپ کے نبی کی حدیث کے مطابق آوازیں آ رہی ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ ہم سب مجرم یا اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ معافی کے طلبگار ہے جہنم سے ڈر رہے ہیں جنت کی لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کی رضا چاہتے ہیں دنیا بھر کے سارے کفر سے برات کا اعلان کرتے ہیں ہر گناہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ نیک لوگوں کو آپ معاف کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں ہمیں معاف کریں گے تو آپ کے فضل کا پتہ چلے گا یا اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کریں گے تو آپ کا فضل ظاہر ہوگا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے قلبی گناہ معاف فرما دیجیے ہمارے نیت کے گناہ معاف فرما دیجیے ہمارے روحانی گناہ معاف فرما دیجئے ہمارے جسمانی گناہ معاف فرما دیجئے ہمارے مالی گناہ معاف فرما دیجئے ہمارے کبیرہ معاف فرما دیجئے ہمارے صغیرہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے گناہوں سے پاک فرما دیجئے سور کے گوشت کی طرح گناہوں سے نفرت نصیب فرما دیجئے اللہ اللہ اللہ توبہ کرنے والے آپ کو اچھے لگتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے شہیدوں کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ بڑی رحمت والا مجمع ہے علماء صلاح متخیا بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ابھی داڑھی رکھنے کا عزم کرنے والے بیٹھے ہیں تیرے جہاد کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں یا اللہ مستقبل کے کیسے کیسے شہداء بیٹھے ہیں اللہ ایک نظر کرم فرما دے اللہ ایک نظر کرم فرما دے اللہ ہم نفرت کی نگاہوں سے تنگ آ گئے دنیا کے جور و ستم سے تنگ آ گئے گناہوں کی پرخار وادیوں سے تنگ آ گئے نفس پرستی کی ذلتوں سے تنگ آ گئے ایک محبت کی نگاہ فرما مالک محبت کی نگاہ فرما مالک نظر کرم فرما مالک نظر کرم فرما مالک نظر کرم فرما اللہ اگر ہم نہ بخشے گے کہاں جائیں گے تو نے دھکا دے دیا کہاں جائیں گے اللہ ہم تو نہ یہاں کسی کے اور اگر تیرے نہ رہے تو پھر کس کے ہوں گے دنیا میں بنیاد پر اس دہشت گرد کہتی ہے ہم تیرے نام کے ساتھ جھوٹی نسبت رکھتے ہیں مگر نفس و شیطان نے ہمیں اس میں بھی جھوٹا کیا ہوا اللہ اللہ ایک نظر کرم فرما مالک ایک نظر کرم اللہ تو تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے بچہ امی امی پکارتا ہے ماں تڑپ کے اٹھا لیتی ہم بھی تو پکار رہے اللہ اللہ اللہ تیرے سوا والا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ایک نظر کرم فرما مالک ایک نظر ہمیں معاف فرما ہمیں قبول فرما ہمیں پکا مسلمان بنا ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہمیں مجاہد بنا ہمیں عالم بنا ہمیں آپ جو جھوٹے جھوٹے نام ہمارے ساتھ القاب لگے ہوئے ہمیں ان میں سچا فرما دے سچا فرما اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما تباہ ہو گئے اللہ زلیل اپنے ایک دوسرے پہ مسلط ہو گئے اپنے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگ گئے حکومت عوام آپس میں لڑ پڑے اللہ اس امت پہ رحم فرما اسے غلبہ نصیب فرما یا اللہ افغانستان میں مجاہدین کی حفاظت فرما امیر المومنین کی حفاظت فرما وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے سامنے انہیں ہم سے نہ چھین اللہ ہم سے نہ چھین شیخ اسامہ کی حفاظت فرما مجاہدین کی حفاظت فرما ہماری حکومت کو بھی طالبان سے تعاون کی توفیق عطا فرما ان کے خلاف جو مورتے بنا رکھے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما ہدایت عطا فرما یا اللہ کشمیری مجاہدین کی مدد فرما وہاں کے اسیروں کو رعایت آ فرما افغانستان کے اسیروں کو رعایت آ فرما یا اللہ گوانٹا نامو بے کے اسیروں کو رعایت آ فرما یہاں کے اسیروں کو رعایت آ فرما جہاں جہاں لوگ دین کی نسبت سے اسیر ہیں انہیں رعایت فرما یا اللہ یا اللہ ایک چیز مانگ رہے ہیں یا اللہ تیرے نزدیک چھوٹی ہے ہمارے لیے بہت بڑی ہے اپنی ذات کو دیکھ کے نہیں تیری رحمت دیکھ کے مانگ رہے ہیں اللہ تیری رحمت دیکھ کے یا اللہ ہمیں قبولیت والی شہادت نصیب فرما اللہ تو قیمتی لوگوں کو تو خرید کے لے گیا پیچھے ہم جیسا کچرا بچا ہوا ہے یہ گندا مال بچا ہوا ہے یا اللہ یہ گرا پڑا مال تو تو کریم ہے کریم تو کرم فرماتا ہے نااہلوں کو اہل بنا دیتا ہے یا اللہ یا اللہ قبولیت والی شہادت عطا فرما مغفرت والی شہادت عطا فرما یا اللہ غفلت کی موت سے بچا ذلت کی موت سے بچا کفر کی موت سے بچا فسق کی موت سے بچا یا اللہ اس موت سے بچا جو عذاب قبر کا دروازہ کھول دے قبر کو جنت کا باغ بنا مولانا اعظم طارق کے درجات بلند فرما ان کی شہادت قبول فرما جن ظالموں نے ہم سے یہ نعمت چھینی ہے ان سے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں سلب فرما ان کے قاتلوں کو عبرت کا نشان فرما عبرت کا نشان فرما عبرت کا نشان فرما دلیل و خار فرما ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے ان کی آنکھوں کو نکال دے یا اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے انہوں نے ہماری ہمارے دل کا سرور چھینا ہے ان کے دلوں کا سرور چھین لے انہیں بے چین فرما انہیں بے نقاب فرما انہیں بے نقاب فرما تمام شہداء اسلام کی قربانی قبول فرما غازی بابا کی شہادت قبول فرما ان کی وجہ سے کشمیر میں جو خلا ہو گیا پر فرما ان کے گھر والوں پہ رحم فرما خصوصی برکت نازل فرما تمام شہداء اسلام کے گھر والوں پہ رحم فرما مسلمانوں کو ان کے گھر والوں کی خدمت کی طرف خود مائل فرما مدارس کی حفاظت فرما خصوصی طور پہ اس مدرسے کی حفاظت فرما یا اللہ اس کی بھی نگرانی شروع ہے نگرانی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما اس قرآن کے مرکز کی حفاظت فرما اسے مقبولیت محبوبیت مرجعیت عطا فرما اس کی کفالت فرما اعانت فرما یا اللہ حضرت قاری صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کے فیوز میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما صحت و عافیت عطا فرما ایمان والی زندگی انہیں عطا فرما یا اللہ ان کے فیوز کو جاری و ساری فرما یا اللہ خدام الاسلام والوں کی حفاظت فرما تمام محاذوں پہ لڑنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما فلسطینی مجاہدین کی حفاظت فرما ساری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عظمت الغربہ نصیب فرما یہود و نصارہ مشرقین کو تباہ و برباد فرما تمام اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل فرما یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اس اجتماع کی برکت سے ان کے قرض ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو کسی غلط کام میں مبتلا ہیں انہیں وہ کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جو بے نمازی ہیں انہیں پکا نمازی بنا یا اللہ جن کے لیے ہم میں سے آخرت کا عذاب لکھا جا چکا ہے یا اللہ یا اللہ ان توبہ کرنے والے والے آنسوؤں کی برکت سے جو تیرے نزدیک بہت پیارے ہیں ہمارا نام جہنم سے ہٹا کے آلے جنت میں فرما دے تیرے لیے کیا مشکل ہے مالک کیا مشکل ہے ماں یفعل اللہ بعذابکم ان شکر تمام تم اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ تو کریم ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو غفور ہے غفار ہے مہربان ہے معاف کر دے ہم سب کو جتنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں ہم میں سے ایک کو بھی جہنمی نہ فرما ایک کو بھی جہنمی نہ فرما ایک کو بھی جہنم ہی نہ فرما ہمیں جہنم کا دھواں بھی نہ سنگا یا اللہ ہمیں جہنم کا دھواں بھی نہ سنگا ہمیں موت کی سختی سے بچا یا اللہ تکبر ریاکاری سے بچا ہر قسم کے فواہش و منکرات سے بچا گناہوں سے بچا حرام خوری سے بچا حرام بینی سے بچا حرام کاری سے بچا حرام سے حفاظت فرما رزق حلال وسعت والا ہمیں عطا فرما ہمارے اجتماع کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما یا اللہ جو یہاں پریشان حال بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں اس وقت جو اپنے دل میں جو حاجت بھی لائے یا اللہ اس کی اس حاجت کو پورا فرما جن کے گھروں میں جھگڑے اتفاق و اتحاد عطا فرما جن کی بیویاں ٹھیک نہیں ہیں ان کی بیویوں کو ان کے لیے سالے فرما جن کے خاون ٹھیک نہیں ہیں ان کے خامندوں کو ان کے لیے سالے فرما جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما جن کی اولاد نرینا نہیں انہیں اولاد نرینا عطا فرما جس کی اولاد خراب ہے ان کی اولاد کو صالحین میں سے بنا مجاہدین میں سے بنا فرما بردار و خدام میں سے بنا یا اللہ جن کی اولاد چھوٹی ہے ان کی اولاد کو بھی قرآن کا خادم بنا اس مدرسے پہ خصوصی رحمتیں نازل فرما اس اجتماع پہ خصوصی رحمتیں نازل فرما خصوصی برکتیں نازل فرما کل جو پپلے راجن میں اجتماع ہے اسے بھی کامیاب فرما رات کو جو اجتماع ہے اسے بھی کامیابی فرما آگے کراچی حیدرآباد نواب شاہ کے پروگراموں کو بھی اللہ کامیاب فرما رمضان کی جو محنت ہے مجاہدین کی اسے بھی کامیاب فرما فرما یا اللہ ہماری یا اللہ ہمارے کہنے سننے میں برکت عطا فرما قبولیت عطا فرما یا اللہ یا اللہ اجتماع ختم ہو رہا ہے فرشتوں سے کہہ دے کہ وہ ہمارا نام بخشے ہوئے میں لکھ دیں یا اللہ کرم فرما دے آج تو بخشش کا خزانہ لٹا دے ہم سب کو عطا فرما دے ہم سب کے قلوب کو جوڑ دے یا اللہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اللہ خیر مسال من نبی کا ابدو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ون اعدبی من شر مینیو کا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان البلاغ ولا ولا حول الا باللہ العلی العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رحمة الله